پر میں نے یہ طے کیا کہ کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے آج ہو جائیں اور گوش گزار کر دی جائیں میرے اور آپ کے علمی فائدے کے لیے رجب کے مہینے کی تعلیم جاہلیت کے دور میں قائم تھی اور عرب کا جاہلی معاشرہ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتا تھا بلکہ رجب ایک عربی لفظ ہے اور اس کا معنی تعظیم ہی ہے اس مہینے کی تعظیم جاہلی معاشرے میں معروف اور مسلم تھی رجب خود تعظیم کے معنی میں ہے و جگو اس کا ماضی اور مظاہرے ہے رجب اور رجوب دونوں اس کے مصدر ہیں اور مزید یہ ارجب یورجب رجب یورجب اور ترجب ترجبن یہ تینوں ابواب میں مستعمل ہے جس کا معنی تعظیم کرنا اس مہینے کے مختلف نام مروج تھے بعض لوگ جاہلیت کے دور میں اسے رجم کہا کرتے تھے یعنی با کی جگہ میم رجم کا معنی آپ جانتے ہیں کسی کو سنسار کرنا پتھر مار کے اس کی جان ختم کر دینا جاہلیت کے دور میں اسے رجم اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں شیطان رجم کر دیا جاتا ہے یعنی اس کی صلاحیتوں کو اور اس کی تیزی کو اور اس کے وسوسے کے عمل کو روک دیا جاتا ہے یوں اس کا نام رجم بھی لیا جاتا تھا اس کا ایک نام اسم بھی اس دور میں معروف تھا اسم گونگا ہونا سم بکمن اوم گونگا اور بہرا ہونا بہرا ہونا اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس مہینے لوگ کچھ آوازیں سننے سے پہرے ہو جاتے تھے جیسے تلوار کی آواز نیزے کی آواز کیونکہ یہ مہینہ محترم تھا اس مہینے لڑائی وغیرہ سے گریز کرتے تھے تو یہ آوازیں سننے کو نہیں ملتی تھیں اس لیے اسم یعنی وہ مہینہ جو لوگوں کو بہرا کر دیتا ہے اور اسلحے کی جھنکار اس مہینے میں نہیں گونجتی اور نہ ہی اس مہینے کوئی فریادی آتا تھا اپنی فریاد لے کر کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کر دیا ہے اور اس جاہلی معاشرے میں اگر کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اسلحہ تھام کر اس کی مدد کے لیے چل پڑتا اور جس کے خلاف پکارا جاتا اس پہ حملہ کر دیتا اور یہ بات اس دور کی شجاعت اور بہادری کی علامت تھی کہ ہمیں ہمارے کسی بھائی نے کسی دوست نے مدد کے لیے پکارا ہے تو ہم یقیناً اس کی مدد کو جائیں گے چاہے وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو اسی معنی میں ایک شاعر نے کہا تھا قوم ان کی شر ابدانا جہ فارو رحی درآدم لائس علامہ قال آبرحانہ وہ ایک ایسی قوم ہے کوئی شر اپنا سر اٹھاتا تو وہ اکیلے اور جماعتوں کی شکل میں اس کی سرکوبی کے لیے نکل پڑتے اور جو بھائی ان کو مدد کے لیے پکارتا اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتے اور اس سے پوچھتے نہیں تھے کہ جو بات تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو وقت ضائع نہیں کرتے تھے یہ مہینہ اسم کہلاتا تھا اس مہینے کوئی فریادی نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی لڑائی کو مار دھاڑ ہوتی تھی اس کی تعظیم اس معاشرے میں معروف تھی بلکہ رجب کا ایک نام رجب موزر بھی کتابوں میں آتا ہے مہر ایک معروف قبیلہ ہے جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے اوپر کے کسی دادا کی طرف ہے یہ نبی علیہ السلام کے ایک دادا عدنان کا پوتا تھا اور رجب کی تعظیم رجب کی تعظیم مضر یعنی عدنان کے پوتے کی طرف منسوب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تعلیم صدیوں سے رائج تھی تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی تعلیم جاہلیت کے دور میں ہوتی تھی مگر اسلام نے اس کی کسی تعظیم کو برقرار نہیں رکھا اور کتب تاریخ میں ایک عجیب بات یہ بھی منقول ہے کہ لوگ رجب کے مہینے میں بدوائیں کیا کرتے تھے اور وہ قبول بھی ہوتی تھی جس کی توجہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس میں اللہ تعالی کی مسلحت اور حکمت تھی رجب کے مہینے کی بدواؤں کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ معاشرہ تھا جس میں انتہائی اندھا قانون تھا اور یہ لوگوں کی تیزی کو تھمانے کے لیے ایک ذریعہ موجود تھا اور لوگ ڈرتے تھے اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا اور وہ رجب میں ہمیں دعا دے گا تو وہ قبول ہو جائے گی اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا تو یہ ایک بہانہ بن چکا تھا ان کی تیزی ان کے ظلم اور سرکشی کو تھمانے کا ورنہ اس مہینے کا بدعا کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس دور میں کوئی قانون نہیں تھا کوئی نظام نہیں تھا مظلوم پستے جا رہے تھے تو یوں ظالم کا ہاتھ یہ سوچ کے رک جاتا تھا کہ ایسا رجب میں یہ بدعا کر دے اور وہ قبول ہو جائے اور یوں ہم مارے جائیں تو یہ ایک ذریعہ بن چکا تھا لوگوں کے ظلم اور ان کی تعدی کو روکنے کے لیے باہر کیف اس کی تعظیم جاہلیت کے دور میں تھی اسلام میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے جو اس کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے جس میں رجب کے مہینے کی تعظیم یا اس کی عظمت یا اس کے تقدس کا ذکر ہو لہذا ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس مہینے کی تعلیم کرتے ہیں وہ کسی اسلامی حکم یا کتاب و سنت کی اتباع نہیں کر رہے بلکہ ان کا یہ عمل جاہلیت کے لوگوں سے تشبہ کی علامت ہے اسلام میں اس کی تعلیم کے تعلق سے کچھ بھی وارد نہیں نبی اسلام کی حدیث ہے لا فرع ولا عتیرت صحیح بخاری کی روایت ہے ابو خریرا رضی عنہ کی حدیث ہے کہ فرع بھی نہیں اور عطیرہ بھی نہیں آپ نے فرع اور عطیرہ دونوں کی نفی فرمائی اور دونوں کو حرام قرار دیا فرق کیا ہے ابل النتاج یزبہ توازی سے ہیں فرق اونٹنی کا وہ پہلا بچہ جس کے بارے میں جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جو پہلا بچہ ہماری اونٹنی جنم دے گی اسے ہم بتوں کے نام قربان کریں گے اور اپنے بتوں کے نام اس کو ذبح کریں گے جسے وہ فرا کہتے تھے اور عطیرہ عطیرہ سے مراد وہ زبی ہے جو وہ رجب کے لیے مخصوص کرتے تھے جیسے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تو یہ ماہ رجب جاہلیت کے معاشرے میں اس قدر محترم تھا کہ انہوں نے رجب کو قربانی کا مہینہ قرار دیا تھا اور اس مہینے کی قربانی کو عطیرہ کہتے تھے اسلام نے ان دونوں باتوں کو قدم و تلے مسل دیا لا فرع ولا عطیرہ تھا نہ تو فرع کی کوئی حقیقت ہے اور نہ عطیرہ کی یہ دونوں ناجائز ہیں اس لیے کہ اونٹنی کے پہلے بچے کو قربان کرنا کوئی اس کی مشروعیت نہیں اور وہ قربان کرتے تھے اپنے بتوں کے نام اگر آپ اللہ کے نام پر بھی قربان کریں گے تو بھی یہ عمل ان کے عمل کے مشابہ ہوگا اور تشبہ کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ اعمال صالحہ میں کفار کا تشب و اختیار کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فجر سورج کے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے اور سوال کے دوران نماز سے روکا ہے حالانکہ نماز اللہ کی عبادت اور ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں مگر فرمایا کہ ان تین اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے کیونکہ فرمایا کہ یہ تین اوقات وہ ہیں جو شیاطین کی عبادت کے اوقات ہیں ان اوقات میں شیاطین عبادت کرتے ہیں شیاطین سے مراد وہ لوگ جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تینوں اوقات میں جب وہ طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو اور جب اس کو زوال ہو جائے زوال جب ٹھہر جائے زوال سے قبل یہ تین ان کی عبادت کے اوقات ہیں ان اوقات میں اگر ہم نماز پڑھیں گے گو اللہ کے لیے پڑھیں گے مگر اس عمل میں ان کے عمل کی مشابہت ہے اور اس تشبہ کو دین اسلام پسند نہیں کرتا جسے روزہ ایک بڑی افضل عبادت ہے مگر حدیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل وصال نبی اسلام نے وصال سے روکا ہے وصال کا معنی کیا ہے سو روزے میں وصال یعنی شہری سے شہری تک یا افطاری سے افطاری تک اگر شہری کر لی تو اگلے دن شہری تک آپ کچھ نہ کھائیں اور اگر افطاری کر لی تو اگلے دن افطاری تک کچھ نہ کھائیں یہ مثال ہے آپ نے اس سے روکا ہے حالانکہ اس سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے مگر چونکہ مثال کا عمل نسارا نے اختیار کیا تھا اور نسارا عیسائی اپنے روزوں میں مثال کیا کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے روک دیا جیسے محرم کی دس تاریخ کا روزہ حالانکہ یہ موسا علیہ السلام کی آزادی اور فرعون کی بربادی کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا مگر فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ زیادہ رکھیں گے تو ان نصوص سے آپ اندازہ کیجئے کہ دین اسلام کس قدر کفار کی مشابہت سے روکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطے پر سوچیں اور غور کریں جب عبادات تک میں ان کے تشبوں کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایسے امور جن امور کا تعلق عبادت سے بھی نہیں ہے فیشن والے امور ہیں اپنے چہرے کو دیکھیں اپنے لباس کو دیکھیں وضاقتہ کو دیکھیں اپنے گھروں کی ماہیت کو دیکھیں کہ کس قدر ہم ایسے امور اختیار کرتے ہیں جن میں کفار کا تشبہ ہے ہم اپنے گھروں میں یورپ کی ثقافت کے منتظر رہتے ہیں کہ وہاں کیا نئی چیز آتی ہندوستان کی ثقافت کے منتظر رہتے ہیں کہ کیا نیا فیشن وہاں سے نمودار ہو رہا ہے اور بڑے فخر سے اس کو اپناتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں اور ہماری یہ روش تجدد کی روش ہے حالانکہ ایک بڑی ایک بڑا احساس کہتری ہے قوم اللہ کہلام یہ بات نوٹ کر لو کہ ہم کو قوم ہے ہماری تمام تر عزت کا محور دین اسلام ہے کفار کا کلچر نہیں ہندوؤں کی ثقافت نہیں بلکہ دین اسلام ہے اور اگر ہم اپنی عزت کی راہیں دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں ڈھونڈیں گے تو ازل اللہ اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا یہ قول میرا نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تو الغرض کسی بھی عمل میں کفار کا تشب ہم میں نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ ہمارے ایک ایک عمل پر اور ایک ایک حرکت اور سکینت پر اسلام کی چھاپ ہو کتاب و سنت کی چھاپ ہو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بھی ہے اور اس کی محبت اور رضا کا ذریعہ بھی ہے بار کیف رجب کی تعلیم کے حوالے سے جو باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں در حقیقت یہ کفار کے تشبوں کا شاخسانہ ہے اور دین اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو رجب کے احترام کا بوجھ بن سکے ہم اس کے احترام میں کیا کرتے ہیں اکثر اس مہینے میں لوگ قربانیاں کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ حالانکہ آپ نے سنا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ لا فرع ولا عطیرہ دین اسلام نے فرع اور عطیرہ دونوں کو باطل قرار دیا رجب کی مخصوص قربانی مشرقین عرب کیا کرتے تھے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس مہینے کی مناسبت سے خاص طور پہ قربانیوں کی کثرت خواب وہ آپ نیک اعمال کے لیے کریں قربانی کر کے آپ یتیموں کو کھلائیں مسکینوں کو کھلائیں مگر عمل کی اساس ہی باطل یہ تخصیص ہی باطل کیونکہ یہ تخصیص جاہلیت کے دور کا شیوا تھا ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا قربانی کا جانور لے کر مدارس میں بھیج دیں اگر رجب کی تخصیص کا پہلو آپ کے دل میں ہے یہ کفار کے عمل سے تشبہ ہوگا جس کا اجر و ثواب کوئی نہیں اگر آپ یہ عمل اکثر کرتے رہتے ہیں قربانی کرتے رہتے ہیں رجب میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا مگر یہ تخصیص بھی رہتے اور کفار کا تشبہ ہے مجھے ایک صاحب ملے کراچی ایئرپورٹ پہ پی آئی اے میں وہ ملازم تھے انہوں نے بتایا کہ میں رجب کا پورا مہینہ روزے رکھتا ہوں پورا مہینہ اب بیچارے اس قدر تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور سہ رہے ہیں آج کل کتنی گرمی مگر انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انہیں ایک روزے کا بھی ثواب نہیں مل رہا بلکہ الٹا گنا کیونکہ رجب کی تخصیص اور اس کی تعظیم جاہلیت کا شہوا تھا ہمارا نہیں ہے ہمارے لیے جس طرح سال کے عام مہینے ہیں یہ بھی ایک مہینہ ہے اور سال کے مہینوں میں جو ہمارا معمول ہے وہی اس مہینے میں معمول ہوگا کوئی بڑھ کر نہیں کوئی اضافی نہیں تاکہ اس تعظیم کا پیدا نہ ہو جائے جو جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا تو اس مہینے کا انتخاب روزوں کے لیے درست نہیں نبی اسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رجب میں روزے رکھے ہوں ہاں، جو روزے آپ کا معمول تھا وہ رکھا کرتے تھے جیسے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے ایام بیس بیز ہر پیر کا روزہ ہر جمعرات کا روزہ یہ مصنون ہے مگر پورے رجب کے روزے یا کثرت سے روزے کسی تخصیص کی نیت اور پہلو سے اور اس مہینے کی تعظیم کی خاطر یہ بات ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ عمل کو قابل اجر یا لائق تحسین نہیں ہوگا بلکہ یہ عمل مذمت کا مستحق ہوگا کیونکہ رجب کے مکمل مہینے کا روزہ نبی اسلام سے ثابت نہیں اور یہ دین اسلام در حقیقت نبی اسلام کی سنت سے عبارت ہے عطی اللہ اور عطی الرسول سے عبارت ہے کہ تمہارے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا رنگ ہونا چاہیے اسی طرح رجب کے مہینے میں لوگ مخصوص نماز ادا کرتے ہیں عربی میں اس کا نام سلاد الرحائب رکھا گیا ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے کسی ایک رات کا انتخاب کر کے یہ ایک سے زائد راتوں کا انتخاب کر کے مخصوص طریقے سے نماز پڑھنا اس میں ہر رکعت میں یعنی بارہ رکعت یہ نماز ہے اور ہر رکعت میں بارہ دفعہ قل و عہد پڑھنا اس کی بڑی فضیلت بڑا ثواب بڑا اجر حالانکہ اس معنی میں جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری مخضوب اور باطل اور کوئی روایت ثابت نہیں ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں یہ عمل بھی صرف کفار کے عمل کا تشبو ہے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ترغیب بارت نرجب کے تعلق سے خصوصی رودے نرجب کے تعلق سے خصوصی نماز اور تیسرا کام جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں دنیا بھر میں لوگوں کی کوشش کے رجب میں ایک عمرہ ہو جائے رجب میں ایک عمرہ ہو جائے حالانکہ یہ تخصیص بھی دین سے ثابت نہیں ایک روایت عبداللہ بن عمر کی کہ نبی اسلام نے چار عمرے کیے ان میں سے ایک رجب نے کیا تھا مگر یہ روایت اگر یہ درست اور صحیح ہے مگر یہ ابن عمر سے ایک صاحب ہو گیا تھا جس کی اصلاح ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمائی تھی چنانچہ امام مجاہد رحمہ اللہ علماء میں سے بس نبی میں آتے ہیں اور دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ام المومین کے کمرے سے حجرے سے ٹیک لگائے بیٹھے انہوں نے آپ سے سوال کیا کمرے والا رسول اللہ علیہ وسلم کہ نبی السلام نے کتنے عمرے کیے تو آپ نے جواب دیا کہ ارب ہیں چار عمرے کیے ہیں ان میں سے ایک رجب نے کیا تھا ان میں سے ایک رجب نے کیا تھا کیونکہ یہ روایت مجاہد نے پہلی بار سنی تھی ان کا علم کچھ اور تھا تو انہوں نے نبی ہی سے کیونکہ حجرہ عائشہ کے پاس تھے ام المومنین کی مسواک کی آواز سنی کہ آپ اندر مسواک فرما رہی ہیں تو اندازہ لگا لیا کہ آپ جاگ رہی ہیں آرام نہیں کر رہی اس وقت اگر آپ کو آواز دی گئی تو آپ کے آرام میں ہم مخل نہیں ہوں گے راجے کھڑے کھڑے آواز دی کہ المومنین ابھی آپ نے سنا عبداللہ عمر نے کیا جواب دیا کیا فتوا دیا کہ اللہ کے نبی نے چار عمریں کیے اور ایک رجب میں کیا کیا یہ درست ہے ام مومنی نے فرمایا کہ یہ عبداللہ سے بھول ہو گئی یہ بات درست ہے کہ نبی اسلام نے چار عمرے کیے مگر یہ بات غلط ہے کہ ایک رجب میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہر عمرے میں نبی اسلام کے ساتھ تھا اور پیغمبر اسلم کوئی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا تو اس کی اصلاح ہو گئی جو ایک روایت ان سے وارد ہے اس کی اصلاحی ایسی درست ہے مگر وہ ان کی خطا اور صاحب تھا جس کی اصلاح عمر مہینی نے فرما دی اور آپ نے قبول کر لی اس لیے اس مہینے کا خصوصی عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس مہینے میں لوگوں کا رش ہوتا ہے وہ لوگ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں دنیا بھر سے آتے ہیں آپ آ سکتے ہیں ممانت نہیں ہے لیکن جو لوگ رجب کے مہینے کی تخصیص کی نیت لے کر آتے ہیں ان پر یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ یہ تخصیص شریعت سے ثابت نہیں جو بھی عمل ہو وہ پیغمبر اسلام کی اتباع میں ہو اس عمل پر شریعت کی چھاپ ہو نہ کہ ہماری خود ساختہ سوچ عمرہ کیا جا سکتا ہے مگر رجب کی نیت اور رجب کی تخصیص کے پہلو کو سامنے رکھے نہیں کیونکہ یہ پھر تشریح ہوگی شریعت سادی ہوگی کیونکہ دین اسلام میں انتہائی قدی عمل اس مہینے میں جو ایک تعظیم کا اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی اسلام کو معراج ہوئی تھی تو اچھا معراج کے تعلق سے خصوصی پروگرام ہوتے ہیں اور بڑی غلوب آمیز باتیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معراج حق ہے اور کتاب و سننے سے ثابت ہے اور ہمارا اس پر ایمان لیکن نبی علیہ السلام کے معراج کی تاریخ معلوم نہیں ہے اس لیے سال ہی میں بے تحاشا اختلاف ہے ابن جودی رحمہ اللہ نے بارہ اخوال نقل کیے بارہ اخوال کسی نے کوئی تاریخ ذکر کی کسی نے کوئی تعریف ذکر کی کسی کا کہنا ہے کہ یہ معراج ہجرت سے ایک سال خبر ہوئی اور یہ قول زیادہ معروف ہے اس کو اگر مان لیں تو پھر معراج کا واقعہ رجب میں نہیں بلکہ ربی الاول میں پیش آئے کسی کا کہنا ہے کہ یہ ہجرت کے سفر سے آٹھ ماہ قبل کسی نے چھ ماہ قبل کہا تو جوں جوں تاریخیں بدلیں گی مہینے بدلیں گے تو معراج کا مہینہ بھی تبدیل ہوگا تو اس مہینے اور اس تاریخ کا تعین ہے ہی نہیں کوئی ثابت ہی نہیں کوئی مستند تاریخی روایت ملتی ہی نہیں کہ نبی اسلام کا معراج ماہ رجب میں ہوا ہو اور یہی اس کی تردید کے لیے کافی دین اسلام میں جس رات کے اہتمام کی ہدایت ہو ترغیب ہو اس رات کا لامحالہ تعین ہوگا رمضان کا مہینہ بڑا افسر بڑا مبارک یہ مہینہ متعین ہے شب قدر ایک رات کی عبادت اسی سال کی عبادت سے افضل ہے یہ رات متعین ہے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں تلاش کرو جو رات میں شریعت اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب دیتی ہے تو اس کا لامحانہ تعین ہوگا تو یہ ایک ایسی ترغیب ہے کہ شریعت نے ترغیب تو دی ہو مگر رات کا تعین نہ ہو بے بحاشا اس میں اختلاف اور رجب کے مہینے میں آپ کو معراج ہوا ہو اس میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی تاریخی اعتبار سے اس لیے اس تاریخ کا تعین ہی باطل ہے تو مسئلہ اساسی طور پہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی اسلام کو معراج ہوا پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور دس سال مدینے میں رہے صحابہ کے رام آپ کے ساتھ تھے کبھی آپ نے اس رات کا اہتمام کیا ہو اس رات کو معراج کی نیت سے جاگا ہو آپ نے یا صحابہ نے اس رات کی اور شمے اور چراغ روشن کیے ہوں اور کثرت سے چراغا کیا ہوں اس رات کو صحابہ کو جمع کر کے آپ نے اشعار پڑے ہوں قصیدے پڑے ہوں کوئی چیز ثابت نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب بدرت کے زمرے میں آتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے مگر صحابہ نے کبھی ان امور کا اہتمام نہیں کیا جو کام ہم کرتے ہیں رجب کی جو ایک تخصیص کا پہلو لوگ نکالتے ہیں آج کے دور میں وہ واقع معراج کے تعلق سے واقع معراج حق ہے اور پیغمبر اسلام کی ذات کے لیے ایک بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا جنت اور جہنم دکھائی اور بہت سی آیات آپ نے دیکھی یہ پیغمبر اسلام کی تشریف ہے شرف کی بات ہے بے تحاشا تقریم ہے مگر اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ یہ تبھی ہوگا جب پیغمبر اسلام سے ثابت لیکن ایسا ثبوت کوئی نہیں ملتا اس لیے یہ سارے اعمال بدت کے میں رہتے ہیں جن کا حق سے کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا رکاوٹ عمل خیر ہی تو ہے جاگنا عبادت کرنا ایک عمل خیر ہی تو ہے مساجد آباد ہوتی ہیں لیکن میرے بھائی عمل خیر وہ ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام سے ثابت میں عرض کرتا ہوں کہ اس رات کی جو عبادت کا اہتمام ہوتا ہے وہ خلاف عقل ہے یعنی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس رات کا جاگنا خلاف عقل ہے کیوں اگر جاگنا بہتر ہوتا معتبر ہوتا تو ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک عمل نیکی ہو اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو میری عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک عمل جنت کا راستہ ہو بڑے اس کے فضائل ہو وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کے پیغمبر کو حاصل نہ ہو قرآن کہتا ہے کہ انا ابد العابدین انا ابد المسلمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عبادت کرنے والے ہیں یعنی جو بھی عبادت ہوگی وہ پہلے اللہ کے پیغمبر کریں گے پھر وہ ہم تک پہنچے گی پہلے اس کا علم اللہ کے پیغمبر کو ہوگا پھر وہ ہمیں حاصل ہوگی یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک عبادت ہو جنت کا راستہ ہو بڑی اس کی فضیلت ہو وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم کر دیے جائیں اور صحابہ کرام کی جماعت اس سے محروم کر دی جائے یہ ممکن ہی نہیں اسے عقل نہیں مانتے اس لیے اس رات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ خلاف ہے معقول ہے معقول نہیں ہے ہم ایسی عبادت کو نہیں مانتے جو ہمارے پیغمبر نے نہیں کی جو عبادت ہوگی وہ پہلے اللہ کے پیغمبر کریں گے پھر وہ ہم کریں گے بلکہ عبادت کا معنی کیا ہے عبادت کا معنی اس راستے پر چلنا جس راستے پر پہلے چلا جا چکا ہو عبادت وہ عمل نہیں ہے جس پر ہم چلے اور پہلے اس پر نہ چلا گیا ہو جس پر پہلے چلا جا چکا ہو اور چلنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ وسلم تو پھر بات خلاف معقول ہے کہ ایک نیکی ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کے بیگمبر کو اس سے محروم رکھا جائے صحابہ کی جماعت کو اس سے محروم رکھا جائے اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے خلاف کتاب و سنت ہے اور اللہ کے دین کے خلاف بلکہ اس کے برعکس کتاب و سنت میں نفی شرع ہے شرحم من الدین ماں اظن بہ اللہ قرآن کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں لوگ کہاں سے لاتے ہیں کیا انہوں نے شریک بنا رکھے اللہ کے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریعتیں بنا دی اور نئی نئی باتیں بنا کر دے دی یعنی کتنی قوی حرکت ہے اگر کوئی مولوی کو راہ کو کو عمل دیتا ہے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں حالانکہ وہ عمل نہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس مولوی کو اللہ کا شریک بنا دی اللہ کے مقابلے میں بٹھا دیا کیونکہ شریعت بنانا عمل دینا اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور آپ کسی اور کی بات کو مانے نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں تو اس کا سیدھا معنی یہ کہ آپ نے اس کو اللہ کا شریک اللہ کا ند اور اللہ کا مسیل بنا دی اور کتنی کتنا بڑا ظلم ہے دین اسلام پر اس شریعت پر تو ایسے عمل کی قرآن حوصلہ افزائی نہیں کرتا ظاہر چاہے وہ سونے اور چاندی کا کیوں نہ لیکن جو کہ شریعت بنانا اللہ تعالیٰ کا کام اس کا منصب ہے جالنا سب کے لیے شریعت ہم بنانے والے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہمارا نبی بھی نہیں بما ان اللہ ہمارا پیغمبر بھی کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا وہ جب بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے کرتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی کا پابند ہے اور پھر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من آگا سمی امر آگا ماں سمن ہو بہدن جس شخص نے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دے جو دین میں نہ ہو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ چیز بھی مردود ہے اور بنانے والا بھی مردود ہے چاہے وہ کسی بھی رتبے پر فائز وہ مردود ہے کسی تعلیم اور عزت کا مستحق نہیں ہے اور صحیح مسلم کے عزیز کے الفاظ ہیں من عمل عملا ليس امرنا فهو رد جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو وہ مردود ہے تو پھر یہ عمل خلاف کتاب اللہ ہے اور خلاف سنت رسول اللہ ہے اور خلاف عقل ہے میری عقل یہ بات نہیں مانتی جو میرے دل میں اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے اور جو حیبت ہے اور جو اجلال ہے میری اگر یہ بات نہیں مانتی میرا دل یہ بات نہیں مانتا کہ ایک نیکی ہمیں مل جائے اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو واقعہ معراج کے بعد تقریباً گیارہ سال اللہ کے پیغمبر زندہ رہے موجود رہے اور کبھی آپ نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا نہ صحابہ نے کیا بلکہ علماء کے بیان کے مطابق یہ ایک ایسی بدت ہے جس کا آغاز نبی اسلام کے انتقال کے تقریباً چار سو سال بعد ہوتا ہے کل ہدایت ہر ہر گمراہی گمراہی ہے ہے جہنم کی آگ ان خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ بخیر الحدی حبی محمد صلی تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ مبارک طریقہ مبارک عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے دل و دماغ میں اپنے عمل میں اور ظاہر و باطن میں اپنے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کو اس طرح راسک کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے چاہے وہ بات چاہے وہ عمل کتنی مرمہ شادی کے ساتھ ہو شیطان اپنے راستے کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے مگر ان کے قلوب و اذہان میں علم ہے اللہ کی وحی کا علم اس وحی الہی کے مقابلے میں شیطان کی ترمیم اور ملما سازی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور جن لوگوں کے تعلق اللہ کی وحی سے کمزور ہوں وہ عبادت کے تعلق سے شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں اس کی ملما سادی کو قبول کر لیتے ہیں اس کے غلوب کو مان لیتے ہیں اور ایسا قائم ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتا لیکن جو لوگ جن کا وطیرہ یہ ہے جن کا عقیدہ منحل یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی وحی سے جڑ جاتے ہیں اور منسلک ہو جاتے ہیں جو چیز ان کو الہی سے ملے اور اللہ کے کے طرز عمل اور آپ کی سنت سے ملے اسے قبول کر لیتے ہیں اور جو چیز سنت رسول سے ثابت نہ ہو بظاہر چاہے وہ سونے کے خلاف میں لپٹی کیوں نہ ہو اسے ٹھوکر مار کے رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ضلالت ہے گمراہی کا راستہ ہے اور جہنم کی آگ ہے سنت کی اتباع میں خیر و برکت ہے فل یہ اللہ دینا یو خالف ہوں ان تصیب فتنا او یسیب عذاب العلیم ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ڈرنا کس چیز سے چاہیے کہ دنیا میں وہ کسی فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے ورنہ آخرت کا دردناک عذاب تو ہے ہی ہے اللہ اگر ڈھیل دے دے دنیا میں تو اللہ ڈھیل دیتا ہے پھر آخرت میں بھیانک پکڑ پکڑتا ہے لیکن دنیا میں بھی فطرے لاحق ہو سکتے ہیں اور آخرت کا دردناک عذاب بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں کوئی وقت ہو کوئی حالت ہو کوئی مہینہ ہو دن ہو رات ہو خلوت ہو جلوت ہو سفر ہو حضر ہو عبادات ہو یا معاملات ہوں ہر معاملے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ تمسک اور سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا بسفر اللہ علیہ ولکم ان الحمد للہ